یاد رکھیں جب ہم جادو کی بات کرتے ہیں تو اس کے ساتھ دو چیزیں منسلک ہوتی ہیں ہمیشہ جادو جن کا آسیب اور بد نظر یہ تین چیزیں ملتی جلتی ہیں اور ان تین چیزوں کے علامات بھی ملتے جلتے ہیں اور علاج بھی ملتا جلتا ہے ایک جیسا ہے جادو کی علامات دو قسم کی ہیں نمبر ایک نیند میں یا نیند کی حالت میں بعض علامات اور نمبر دو جاگنے کی حالت میں بعض علامات جاگتے ہوئے نیند میں بعض علامات ہیں اور بعض علامات جاگنے کی صورت میں ہیں جو علامات نیند کی صورت میں ہیں نمبر ایک مشکل سے نیند آنا کافی دیر تک بستر پر پڑے رہتے ہیں اور بڑی مشکل سے ایک گھنٹہ دو گھنٹے کے بعد نیند آتی ہے اور یاد رکھیں جتنی بھی میں علامات بیان کرتا ہوں اس میں بہت ہی زیادہ آگے شا... خود شامل کر دیں یہ یعنی نہیں ایک انسان آج رات کو گیا ہے کوئی ٹینشن پریشانی ہے ایک گھنٹے کے لیے اسے نیند رہا تو کہیں مجھ پہ جادو ہو گیا تو بہت زیادہ اور کثرت جو ہے یاد رکھیں اور بار بار ہونا کثرت کا مطلب ہے بار بار ہونا ایک دن نہیں دو دن نہیں دس دن نہیں مسلسل اس کے ساتھ یہی کام ہے اچانک کل ٹھیک تھا آج اسے نیند نہیں آ رہی دو گھنٹے پھر کل ایسے پھر پرسوں سے اچانک اچانک اور مسلسل یہ دو چیزیں ہیں اچانک مسلسل بہت کثرت سے تو ان چیزوں کو ہمیشہ مد نظر رکھنا ہے نمبر دو پریشانی لیٹا ہے بستر پہ ایک تو نیند نہیں آ رہی ہے پھر پریشانی بھی ہے اب کس چیز کی پریشانی پتہ نہیں ہے آپ جانتے پریشانی کی جو وجوہات مختلف ہیں بھائی بزنس میں کوئی نقصان ہوا ہے یا کوئی پیارا کوئی بیمار ہو گیا یا کوئی تکلیف ہے آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ میں کیوں پریشان ہوں بعض اوقات ایسی پریشانی ہوتی ہے دل تنگے پتہ نہیں کیا ہے تو بغیر وجہ کے پریشانی اور مسلسل نمبر تین بھیانک اور ڈرونے خواب نمبر چار خواب میں زیادہ تر جانوروں کو دیکھنا بلی خاص طور پہ بلی کتے سانپ اونٹ شیر گیدڑ چوہے ان چیزوں کو کثرت سے دیکھنا بھی جادو کی علامت ہے نمبر پانچ خاص طور پر بچوں میں دانتوں کو آپس میں ٹکرانا دانتوں کو آپس میں ٹکراتے ہیں نیند کی حالت میں دانت کو ٹکرا کر ایسے آواز آتی ہے قرب الاسنان اسنان اسے کہتے ہیں کبھی نہیں دیکھا بچے کو نہیں ٹکرا سردی کی وجہ سے نہیں دانتوں کا آپس میں فرکشن کی آواز کا آنا آپس میں دانتوں کو رگڑنا دانتوں کو رگڑنا جو ہے نیند کی حالت میں بہت زیادہ اور بچوں میں خاص طور پہ دیکھ بد نظر بچے کو ہو بچوں میں آپ تو زیادہ تر بد نظر ہی لگتی ہے بچوں کو بچہ ٹھیک تھا رات کو سوتے ہوئے اگر بچوں میں نے کئی مرتبہ دیکھا اب دانت ٹکرانا شروع ہو گیا بہت زیادہ اچانک اور الحمد للہ رقے شرح ایسے ٹھیک ہو جاتے ہیں نمبر چھ نیند میں سوتے ہوئے کہہ کہے لگانا ہنسنا اور کہہ کہے لگانا یعنی شدت سے ہنسنا نمبر سات اس کے الٹ نیند میں رونا رونا چیخنا نمبر نو سونے سے پہلے یا سوتے وقت آہیں بھرنا اس طریقے سے لمبا سانس لے کے بعض اوقات دیکھیں اب تندرست انسان بھی بعض اوقات اس کو ایسے ہو جاتا ہے دیکھیں بد نظر جو اس پہ میں مکمل انشاءاللہ الگ سے بات کروں گا ایک بد نظر کی دنیا بھی عجیب سی دنیا ہے وہ جادو دنیا سے ہٹ کر ہے لیکن وہ بھی بڑی عجیب و غریب سی دنیا ہے اس میں اچھے لوگ بھی رہتے سب برے نہیں ہیں یاد رکھیں فرق یہ ہے دونوں میں اس پر انشاءاللہ میں بات کروں گی اس کی تکمیل میں تو جب کسی کو بد نظر لگتی ہے تو اچانک وہ تندرست ہوتا ہے تو آہیں بھرنے سے اس کو تھوڑی سی بہتری محسوس ہوتی ہے تو اچانک آہیں بھرنا اور زیادہ آہیں بھرنا نمبر نو نیند میں چلنا زیادہ چلنا نیند نیند کی صورت میں نمبر دس نیند میں دیکھنا کہ اونچائی سے گر رہا ہے اونچائی سے گرنا بار بار ایسے ہونا نمبر گیارہ قبرستان یا قبروں کو یا مزاروں کو دیکھنا قبرستان یا قبر یا مزاروں کو دیکھنا نمبر بارہ گندگی کو دیکھنا گندگی کبھی پیشاب کو دیکھ رہے ہیں کبھی پخانے دیکھ رہے ہیں کبھی گندگی جو روڈوں پہ پڑی ہے گندگی دیکھنا یا اپنے آپ گندی صورت میں گندی حالت میں دیکھنا تو زیادہ تر گندگیوں کو دیکھنا یا یوں محسوس کرنا کہ بدبو پھیلی ہوئی ہے اب نیند میں بدبو تو نہیں آتی لیکن محسوس یوں ہوتا ہے کہ بو پھیلی بو آ رہی ہے نمبر تیرہ نیند میں عجیب و غریب لوگ دیکھنا لوگوں کو عجیب و غریب صورت اور حالت میں دیکھنا بہت زیادہ لمبے انسان قد آسمان کی طرف آسمان تک جا رہا ہے یا بہت چھوٹے انسان یا بہت کالے شدید کالے انسان یا بہت ہی بھیانک شکل و صورت کہ ایک آنکھ والا انسان یہ ایک آنکھ اوپر ایک آنکھ نیچے ہے یا عجیب سے کان ہے کٹا ہوا کان ہے یا عجیب سی ناک ہے تو عجیب و غریب صورت میں انسان کو دیکھنا یعنی اپنی اصل حالت میں اپنی اصل حالت کے علاوہ کسی انسان کو دیکھنا یہ تھے نیند میں بعض اہم علامتیں اس کے علاوہ اور بھی زیادہ سب سے اہم تھے وہ یہ ہیں <coughs> بعض علامات جو دوسرے قسم کے علامات ہیں وہ ہیں جاگتے ہوئے جاگنے کی صورت میں جو علامات ہیں پچھلے درس میں میں تقریباً اس پر بات کر چکا ہوں ابھی صرف نشاندہی کے لیے میں بیان کر رہا ہوں نمبر ایک سر کا درد مسلسل اور بہت زیادہ اور بغیر وجہ کے سر کا درد مسلسل بہت زیادہ بغیر وجہ کے بغیر وجہ یعنی بغیر کسی مرض کے بغیر کسی چوٹ کے نمبر دو نمازوں سے فرائض عبادات سے یا نفل عبادات سے کنارہ کشی کرنا اور تنگی محسوس کرنا اور یہ سب کچھ اچانک ہونا نمبر تین اچانک گم ہو جانا بیٹھے بیٹھے خیالوں میں خیالوں میں گم ہو جانا آپ سے باتیں کر رہے ہیں بیٹھے بیٹھے خاموشی آپ بات کر رہے ہیں اس کی آنکھیں کسی اور جگہ رہو کچھ اور سوچ رہا ہے کہیں اور پہ چلا گیا پھر آپ نے آگاہ کیا پھر باتیں کر کے پھر دوبارہ اس طریقے سے پھر تیسری مرتبہ ایک ہی مجلس میں تین چار مرتبہ ایسے ہوا تقریباً اور بار بار ایسے ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے کوئی مسئلہ ہے کوئی تکلیف ہے نمبر چار بہت ہی زیادہ کاہلی اور سستی بہت زیادہ کاہلی سستی اور لمبے عرصے تک رہنا بغیر کسی یعنی بغیر کسی وجوہات کے بھائی جو بات بیان کر رہا ہوں بغیر کسی مرض کے نمبر پانچ جب یہ شدت اختیار کر لیتا ہے تو پھر درد محسوس ہونا یا پورے جسم میں یا خاص ایک حصے میں اور پھر چیت سے میں بیان کیا تھا کہ جادوگر جو ہے وہ شیطان کو کسی ایک حصے میں مسلط کر دیتا ہے جادو کے ذریعے یا وہ پورے جسم پر مسلط کر سکتا ہے اور ایک مریض کو دیکھا بیچارے کافی علاج کیا کافی علاج کیا ٹھیک نہیں ہو رہی تھی جہاں لڑکی تھی بیچاری تو اس پہ شک تھا میں نے کہا کہ لگتا ہے کوئی پرابلم ہے تو رقیہ پڑھو رقیہ اس پر بھاری پڑ گئی کسی شیخ کے پاس گئی تو اس کے اندر چھ جن تھے اس کا مسئلہ جو تھا ایک اس کا سر کا درد ٹھیک نہیں ہو رہا پھر بازو کا درد پیٹ کا درد اچھا بچہ گر جاتا تھا تین مرتبہ پریگنٹ ہوئی تین مرتبہ بچہ گرا اور ٹرانکل بڑھ چھ سے مختلف مختلف مسئلے تھے ہر ایک کے لیے ایک شیطان مسلط تھا اور جب انہوں نے پڑھنا شروع کیا شیخ نے تو وہ عورت بول بولنا شروع کرے جو اس کے اندر شیطان تھا اسے مختلف آواز لڑکی آواز دوسری وہ مختلف بھاری آواز میں اور اس نے کہا جب اس قرآن جی کی تلاوت شدت سے کی گئی تو اسے تکلیف ہوئی پھر اس نے اعتراف کیا ہم چھ ہیں ایک نہیں ہے اور تین مسلم ہیں تین ہندو ہیں یہ بھی اس نے کہا ہے اور پھر جب کرات اور شدت کے ساتھ کی اور بار بار دو تین مرتبہ چار مرتبہ ایسے کیا تو الحمد للہ بالکل تندرست ہو گئی ٹھیک ہو گئی اس کے بچے بھی ہیں ماشاء اللہ تو جب یہ تھوڑا شدت اختیار کر دیتی ہے جادو جو ہے تو شیطان اپنا کام کر دیتے ہیں تو کسی جسم کے ایک حصے میں شدید درد ہونا یا پورے جسم میں نمبر چھ جب اور شدت اختیار کر دیتا ہے جادو اور اس کا علاج نہ کیا جائے پھر مرگی کے دورے مرگی کے دورے پڑنا مرگی تو نہیں ہوتی ہم مرگی کہہ رہے ہیں لیکن دو, دو, دورے جو ہوتے ہیں وہ مرگی جیسے ہوتے ہیں بے ہوشی بے ہوش ہو جانا اچانک ڈاکٹر کہتے ہیں مرگی ہے جب ٹیسٹ کرتے ہیں بالکل ٹھیک ہوتا ہے سب کچھ دماغ اس کے ایکس رے ہوتے ہیں اسکیننگ ہوتی ہے ای ای جی بھی کرتے ہیں جو کچھ بھی کر جو جتنے بھی ٹیسٹ انویسٹیگیشن ہے دماغ کے لیے سب کچھ کرتے ہیں آخر میں رزلٹ ہوتا ہے اوکے ہے اور نارمل ہے کچھ بھی نہیں ہے میڈیکل میں ہم لوگ بہت ضعیف اور کمزور اور محتاج ہیں ہماری کتابیں لکھی وہ دونوں سارا نے ہم نے بھی وہی پڑھی اسی پہ ہم نے عمل کرنا شروع کر دیا اللہ تعالیٰ رحم کرے مرگی کی ایک وجہ ہے آخر میں لکھتے ہیں unknown cause idiopathic epilepsy یہ وہ مرغی جس کی وجہ کوئی معروف وجہ نہیں ہمارا ایمان ہے کہ یہ وہی جن ہے اور یہ شیطان ہے جو ڈاکٹر کو نظر نہیں آتے یعنی فزیکلی کوئی تکلیف نہیں ہے عورت کو یا مریض کو اس کو پھر بھی دورے پڑتے ہیں اپنے گولے سے علاج کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن یہ دیکھا گیا ہے کہ ایسے لوگ جو ہیں جب علاج شرعی قرآن مجید کی آیات سے علاج کیا جاتا ہے تو تندرست ہو جاتے مکمل طور پہ یہ بعض اہم علامات تھی جو جاگ جاگنے کی صورت میں بعض لوگوں میں موجود ہوتی جن پر جادو کا اثر ہو جادوگر جادو کیسے کرتا ہے اس سے پہلے جادوگر شیطانوں کو اپنے قریب کیسے کرتا ہے اللہ رحم کرے یہ درس کا تقریباً مشکل ترین حصہ ہے میں سے بیان نہ کرتا لیکن اس کی ضرورت اسی میں بیان کر رہا ہوں اور ضرورت یہ ہے کہ ہر انسان آج یہ جان لے جو لوگ جادوگروں گروں کی طرف جاتے ہیں یا کاہنوں کی طرف جاتے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں وہ کس کی طرف جا رہے ہیں یا وہ اپنے بیویوں کو بچوں کو بیٹیوں کو کن لوگوں کے حوالے کر رہے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں وہ شیطان کو اپنے قریب کیسے کرتا ہے اور جب یہ بڑا شیطان جیسے پہلے میں نے بیان کیا ہے کہ بڑا شیطان ہوتا ہے پھر چھوٹا شیطان ہوتا ہے بڑا شیطان جو جادوگر کو اپنے قابو میں لے لیتا ہے اور پھر یہ جادوگر چھوٹے شیطان کو اپنے قابو میں لے لیتا ہے تو بغیر بڑے شیطان کے کوئی انسان بھی کسی شیطان کو اپنے قابو میں نہیں لے سکتا سوال پیدا ہو تو ہرگز نہیں ہو سکتا یہ انسان خود محتاج ہوتا ہے اور خود ایک بڑے شیطان بڑے سردار جن کے قبضے میں ہوتا ہے اور وہ سارا کام کرا جادوگر سے بھی اور چھوٹے شیطان سے بھی اس کی مرضی سے سب کچھ ہوتا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں جادوگر شیطان کو اپنے قریب کیسے کرتا ہے پہلے یعنی ہم یہ جان لیں کہ انسان کا شیطان کے ساتھ کیا تعلق ہے یاد رکھیں شیطان جو ہے اللہ تعالیٰ نے کو پیدا کیا ہے اور انسان کو بھی پیدا کیا ہے شیطان جو ہے وہ بگڑا ہوا بدکار جن جن ہیں یعنی جن جو ہے وہ دو قسم کے ہیں ایک اچھے ہیں ان کو جن کہا جاتا ہے دوسرے برے ہیں کافر ہیں بدکار ان کو شیطان کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ انس اور جن کو کیوں پیدا کیا وما خلق الجن والے ان سے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے انس اور جن کو دونوں کو لیکن انسانوں میں بھی کافر و بدکار ہیں اور جنوں میں بھی کافر اور بدکار ہیں مومن بھی ہیں کافر بھی ہیں دونوں فریقین میں مومن بھی ہیں اور کافر بھی ہیں شیطانوں میں سے جنوں میں سے جو مومن ہیں یا جو اچھوں کو جن کہا جاتا ہے اور جو کافر بد کر ان کو شیطان کہا جاتا ہے تو میں بات کروں شیطانوں کی اب جن الگ ہو گئے یہ جو شیطان ہیں اللہ تعالیٰ نے اس انسان سے اور اس شیطان سے امتحان لینے کے لیے شیطانوں کو انسانوں پر مسلط کر دیا ہے یہ جو شیطان ہیں یہ مختلف قسم کے ہیں جو انسان کی زندگی میں شامل ہیں انسان کے ساتھ ہیں چار ایسے ہیں جو ہمیشہ ساتھ ہیں یا اکثر وقت ساتھ ہوتے ہیں اور بعض ایسے ہیں جو بعض اوقات ساتھ ہوتے اور شامل ہوتے ہیں یہ جو پہلے چار ہیں وہ یہ ہے نمبر ایک خون میں دوڑتا ہے شیطان انسان کے خون میں دوڑتا ہے جیسا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان آدم کے اندر ایسے دوڑ جیسے کہ خون دوڑتا حرکت کرتا ہے اور اس میں یاد رکھے خون کیونکہ جسم ہر حصے میں جاتا ہے تو شیطان بھی ہر حصے میں اثر کرتا ہے جب انسان کوئی بدکار یا گناہ کرتا ہے آنکھ سے گناہ ہوتا ہے کان سے ہوتا ہے زبان سے ہوتا ہے ہاتھ سے ہوتا ہے پاؤں سے ہوتا ہے تو وہ شیطان یا یہ ہوا نفس جو یا بری نفس جو ہمارا بھی سو ہے یہ وہی شیطان ہے جو انسان کو برے کام کرواتا ہے کفر ہے شرک ہے بدعات خرافات نافرمانیاں یہ وہی انسان کرواتا ہے یہ وہی شیطان ہے جو انسان کے اندر خون کی طرح دوڑتے وہی کرتا ہے دوسرے نمبر پہ ہے القرین قرین کو دوسرے الفاظ میں ہمزاد بھی کہا جاتا ہے ہمزاد آپ کی ذات ہے اس جیسے دوسری ذات بھی ہے اس کو ہمزاد کہتے ہیں وہ آپ ہیں لیکن وہ یہ وہ شیطان ہے جسے اللہ تعالی نے آپ کے ساتھ آپ کے اندر پیدا کر دیا ہے امتحان کے لیے اور ہر انسان کے ساتھ یہ قرین موجود ہے یہ جو قرین ہے ہمزاد کیا چیز مانے ہم ہم ذات ذات وہ ذات جو میرے اندر ہے جو میری طرح ہے حمزاد شیطان میری آپ کی آواز نہیں آ رہی کیا کہہ رہے ہیں حمزاد شیطان جو ہے یہ دوسرا وہ شیطان ہے جو انسان کے ساتھ منسلک ہے اللہ تعالیٰ نے امتحان کے لیے انسان پر امتحان کی مسلط کر دیا ہے اور یہ ہر انسان کے ساتھ ہے ہر انسان کے ساتھ انبیاء کے ساتھ بھی انبیاء کے ساتھ بھی صحیح مسلم میں یہ دلیل میں بیان کر رہا ہوں صحیح مسلم میں بڑا پیارا قصہ ہے ایک مرتبہ سید عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھوڑی دیر بیٹھے پھر تھوڑی دیر لیٹے پھر اٹھ کے چلے گئے ان کے پیچھے چلنا شروع کر دیا تو دیکھا کہ نبی علیہ وسلم جو بقے کی طرف گئے اور دعا کر لی کے لیے پھر واپس آئے وہ بھی واپس آئے تو کیونکہ جلدی سے دوڑتے ہوئے تو سانس پھولا ہوا تھا تو نبی علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ کیا ہوا تو پھر انہوں نے دیکھا کہ سچ بول ہی دوں کوئی دوسرا راستہ ہے ہی نہیں تو انہوں نے عرض کیا اللہ تعالی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یہ سوچا تھا کہ آپ میری باری کے وقت کسی اور بیوی کی طرف جا رہے ہیں اس لیے میں نے آپ کا پیچھا کیا مجھ سے رہا نہیں گیا میری غیرت جو ہے غیرت جو ہے وہ جاگ گئی اور میں میں نے آپ کا پیچھا کیا دوسری روایت میں جو شاہی دوسری روایت میں یہ ہے کہ ایک مرتبہ رات کے یعنی چیک کرتی تھی کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سائے رات ان کے ساتھ گزارتے ہیں یا رات کسی حصے میں اٹھ کے چلے جاتے ہیں باہر کسی اور کی طرف جاتے ہیں دوسری روایت میں آیا ہے کہ رات کو اٹھی اور دیکھا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ نہیں لیٹے ہوئے تو رات کا اندھیرا تھا تو ہاتھ مارتے مارتے دیکھا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں سجدے کی حالت میں ہیں تو پھر ہاتھ مارتے مارتے دیکھا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بال مبارک ہے ان میں ہاتھ اندر ہاتھ اپنا مارا بالوں میں یہ دیکھنے کے لیے گیلے ہیں کہ نہیں یہ کہ غسل کر کے تو نہیں آئے <laughs> اللہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے فارغ ہونے کے بعد فرمایا عقد جا ہوئے شیطان کیا تمہارا شیطان جاگے عائشہ کیا تمہارا شیطان آ گیا تو نے عرض کی اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم او میں یا شیطان کیا میرے ساتھ بھی کوئی شیطان ہے میں تو نبی کی بیوی ہوں کیا میرے ساتھ بھی شیطان ہو سکتا ہے سبحان اللہ نبی علیہ وسلم نے فرمایا قال نعم وہ محکل انسان جی ہاں اور ہر انسان کے ساتھ ہے تو عرض کرتی ہیں وہ یا رسول اللہ کیا آپ کے ساتھ بھی ہیں یا رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم تو پیارے پیغام وسلم فرمایا قال نعم جی ہاں میرے ساتھ بھی ہیں ولیکن رب علی حتی اسلم اللہ تعالی نے میری مدد کی ہے اور وہ مسلمان ہو گیا اللہ اکبر تو یاد رکھیں یہ جو قرین ہے اس کا معاملہ بہت کٹھن معاملہ ہے یا آپ کی دوسری کاپی ہے جو آپ کے اندر رہتی ہے اور ہمیشہ شر کی طرف آپ کو کھینچتی ہے آپ کے سارے راز جانتی ہے آپ جو ہے ہمزاد جو ہے آپ کا آپ فوٹو کاپی کسی پیپر کی کریں تو اس میں کوئی فرق ہوتا ہے ہر رنگ میں فرق پڑ سکتا ہے حقیقت میں فرق نہیں ہوتا وہی الفاظ ہوتے وہی چیز ہوتی ہے اور یہ قرین ہے جس کو شیطان استعمال کر کے جیسے آگے میں بیان کروں گا آپ کے سارے راز وہ پہلے سے بیان کر دیتا ہے <laughs> اچھا اور قرین سے جان چھڑانا بہت مشکل ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کی مدد سے ہی پر غالب ہوئے ورنہ غالب نہیں ہو سکتے تھے اللہ تعالیٰ نے مدد کی ہے میری پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو کوئی بھی انسان بچ نہیں سکتا اسے یا آپ کے اندر وہ نگیٹو پہلو ہے جو آپ سے ہمیشہ گناہ کی طرف کھینچتا ہے نہ فرمان کی طرف کھینچتا ہے آپ <clears throat> تیسرے قسم کا شیطان یہ وہ شیطان ہے جو دل میں وسوسہ کرتا رہتا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کی ایک سونڈ ہے اس نے ہاتھی کی طرف اس نے اپنی سونڈ جو ہے دل کے اوپر رکھی ہوئی ایسے بس سست ترین شیطان ہے یہ یہ پڑا ہے اور اس کا صرف ایک ہی کام ہے وسو سے دل میں ڈالنا اس کو کوئی کام نہیں ہے مسلسل وسو سے دے رہا ہے اس سے جان چھڑائی جا سکتی ہے کیسے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس يوسوس في صدور الناس وسا کرتے لوگوں کے سینوں میں دل میں من شر الوسواس الخناس وسواس ہے خناس ہے وسواس وسوسا کرنے والا بہت زیادہ وسوسا کرنے والا خناس بہت زیادہ دوڑنے والا دور ہونے والا جب اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے بھاگ جاتا ہے ڈر جاتا ہے اور جب اللہ تعالیٰ کے ذکر سے کوئی شخص غافل ہو جاتا ہے تو پھر اپنی جگہ پر آ جاتا ہے بیٹھ جاتا ہے اور اپنا وسوسہ ڈالتا جاتا ہے شروع ہو جاتا ہے اس لیے انسان بعض میں بیٹھا ہوتا ہے وسوسے بھی وسوسے کوئی مشکل ہے نہیں ہے سو مشکل اس کو سامنے نظر آئے گی اس کے دل میں ابھی مسئلہ ہوا نہیں ہے ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا ابھی اسے شادی کرنی ہے ابھی پریگنٹ بیوی نہیں ملی ارے اچھا شادی ہوگی پتہ نہیں بیوی کیسی ہوگی اگر نافرمانی ہوئی تو کیا ہوگا اور میرا بچہ کیسے ہوگا پھر نافرمانی نکلا تو کیا ہوگا اگر اسے شرک کیا کفر کیا تو کیا ہوگا نافرمانی میں شادی نہیں کرتا ہوں <laughs> سبحان اللہ اب بیٹھے بس وسے کرنے اب آپ اگر اللہ تعالیٰ کو اپنے اگر اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرتے ہو اور بار بار اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہو اللہ تعالیٰ خود فرمایا خناس ہے بھاگنے والا ہے ڈرنے والا ہے آپ نے صرف کرنا کیا ہے اللہ اللہ تطمئن قلوب راج اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دل میں اطمینان پیدا نہیں ہوتا ضرور پیدا ہوتا ہے اور کوئی دل کے اطمینان کہ دوسرا راستہ ہے ہی نہیں ایک ہی راستہ ہے دل کے اطمینان کا اللہ کی قسم کھا رہا ہوں نہ پیسوں میں نہ مال و دولت میں اطمینان و سکون ہے نہ بیوی بچوں میں ہے نہ دنیا کے کسی خزانے میں ہے اگر کہیں بھی اطمینان ہے تو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہے چوتھے قسم کا شیطان یہ بھی خاص شیطان ہے اس کے خاص مشن ہے یہ نمازوں کی نماز میں وسوسہ ڈالتا ہے اور نماز کو نماز میں خلل پیدا کر دیتا ہے اور اس کا نام ہے خنزب تاکہ لوگ اچھی طرح سمجھ لیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نام بھی بیان کیا ہے کہ اس کا نام خنزب ہے خنزب خے نون زے بے ایک صحابی آتے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف عرض کرتے ہیں اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب میں نماز پڑھتا ہوں تو شیطان میری اور میری نماز کے بیچ میں حائل ہو جاتا ہے خلل پیدا کر دیتا ہے تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شیطان ہے یعنی صحابی نے یہ عرض کی کہ میری نماز میں خلل پیدا ہو جاتا ہے جب میں نماز پڑھتا ہوں تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شیطان ہے اس کا نام خنزب ہے جب تم یہ محسوس کرو تو تم نے یہ کہنا ہے باللہ من الشیطان الرجیم نماز کے دوران ہی کہنا ہے یاد رکھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پھر تین مرتبہ بائیں جانب تھو تھو کرنی ہے بس صحابی فرماتے ہیں میں نے اسی نصیحت پر عمل کی ہے جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے اللہ کی قسم اس کے بعد مجھے وہ دوبارہ خلل نمازیں پیدا نہیں ہوا آج ہماری نمازوں میں خلل پیدا ہوتا ہے اگر صحابہ کی نماز میں خلل پیدا ہوتا تھا تو ہم کون ہیں جو ہی تقبیر تحریمیں شروع کرتے ہیں تو سو مسائل سامنے آ جاتے ہیں گم شدہ چیز بھی یاد آ جاتی کہاں پہ رکھی ہے اللہ اندر اناج وجہ کیا ہے شیطان کا وسوسا سب جاگے ہمزاد حمزاد بھی گیا ہے خنزب بھی ساتھ ہے وسوسہ ڈالنے والا بھی دن وسوسہ کر رہا ہے اور خون بھی دوڑا سب چاروں اکٹھے ہو گئے آپ کو نمازیں پڑھنے دے رہے ہیں وہ سب سے زیادہ یہ خنزب ہے آپ یوں جو پڑھیں گے خنزب بھاگ گئے تو سب بھاگ جاتے ہیں کیونکہ نماز کی مسلط صرف اس خنزب کو کیا گیا ہے کتنا مشکل کام ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تین مرتبہ تو ہے بھائی جان بس مشکل کام ہے یہ چار وہ شیطان ہیں جو ہمیشہ مسلک رہتے ہیں جو باقی شیطان ہیں جو پہلے دو ہیں یاد رکھیں ان سے جان نہیں چھڑی جا سکتی لیکن اوپر غالب ہو مومن ہو سکتا ہے اپنے ایمان سے جو خون میں دوڑتا ہے جو قرین ہے آپ ایمان توحید اور سنت سے غالب ہو سکتے ہیں جو دوسرے قسم کے شیطان ہیں جو بعض اوقات ہمیشہ نہیں ہے بعض اوقات کوشش کرتے ہیں آپ کے ساتھ شامل ہونے کی نمبر ایک وہ شیطان ہے جو آپ کے گھر میں بسنا چاہتے ہیں بسیرے کے لیے نمبر دو وہ شیطان ہیں جو آپ کے ساتھ کھانے میں شامل ہونا چاہتے ہیں بھوکے شیطان پہلے بے گھر شیطان تھے دوسرے بھوکے پیاسے شیطان ہیں تیسرے وہ شیطان جو بیوی اس کے ساتھ جمع کرتے آپ کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں چوتھے وہ شیطان جو ہماموں میں بسیرا کر کے رہتے ہیں سلوشن کی روایت میں آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی شخص گھر میں داخل ہوتے ہی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے کیا ذکر ہے بسم اللہ مشکل ذکر ہے میرے بھائی مصنون طریقہ تو معروف ہے بسم اللہ ہے الجنا وہ بسم اللہ خرج اللہ ربنا توکلنا لیکن اگر آپ نے بسم اللہ ہی کہہ دیا تو اللہ کے قسم شیطان کیا کہتے ہیں دیکھیے پیارے پیمان وسلم فرماتے ہیں جب کوئی شخص گھر میں داخل ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا نام لیتا ہے ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا تو شیطان کہتا ہے اپنے چہروں کو اپنے گھر والوں کو اپنے ساتھیوں کو چلو یہاں سے چلو یہاں پر آپ کا کوئی ٹھکانا نہیں جب کھانا کھاتے وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں بسم اللہ تو یہ تار کہتے ہیں ابھی آج رات تمہارا کھانا بھی نہیں پتہ نہیں کس گھر میں آ کے پھنس گئے ہم یہاں پر نہ کوئی کھانا نہ کوئی ٹھکانا ہے اور جب کوئی شخص گھر میں داخل ہو اور کھانے کھاتے وقت اللہ کا نام بھول جائے تو شیطان کہتے ٹھکانا تو تمہارا نہیں ہے ٹھکانا تو ہے لیکن کھانا نہیں ہے اور اگر گھر میں داخل ہوتے اللہ کا ذکر کرے اور کھانا کھاتے وقت گھر میں داخل ہوتا ذکر نہ کرے اور کھانا کھاتے وقت اللہ کا ذکر کرے تو کہیں گے بھائی ابھی ٹھکانا نہیں تو کھانا کھا لو پھر جہاں سے چلو اور اگر دونوں صورتوں میں دونوں حالتوں اللہ کا ذکر کرے تو کہتے بھی یہاں سے چلو ہمارا نہ کوئی کھانا نہ ٹھکانا ہے سے مسلم کی روایت ہے اور جب کوئی شخص ہمام میں داخل ہو تو کیا پڑھے چھوٹے بچے بھی جانتے ہیں اس میں میں نعوذ بکا من الخبث والخبائث یہ خوبصورت کیا ہیں نر جن اور مادہ جنیاں ان سے کیا چاہتے ہیں آپ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے ان کے شر سے محفوظ فرما اور اکثر یاد رکھیں بد نظر جن کا اصب حمام میں ہوتا ہے حمام کے اندر سے جن کا بسیرا ہے وہاں پر بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں اپنا جیسے کہ آپ اپنے گھروں میں زندگی بسر کر رہے ہیں آپ زیادہ ذکر نہیں کرتے بعض کو گرم پانی اوپر پھینک دے بعض کو تکلیف دے وہ چھوڑیں گے آپ کو خاص طور پہ جب ایمان ہی نہیں ہے ایمان کی کمزوری ہے تو یاد رکھیں اللہ صرف اپنے ذکر کر رہے ہیں بسم اللہ اللہ میں خوبصورت بس یہ یہ کہنا ہے آپ نے اور کب کہنا ہے ہم کے اندر نہیں کہنا داخل ہونے سے پہلے کہنا ہے جب باہر کرتے کیا کہتے ہیں وہ غفرانک مغفرت وہ سیکھا مبالغ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ذکر تیرے ذکر سے ہم غافل تھے تھوڑی دیر کے لیے اللہ تو ہی مغفرت فرما اور یہ وہ شیطان ہے جو اگر آپ اللہ کا ذکر کرتے تو بھاگ جاتے ہیں آپ آئیے دیکھتے ہیں کہ شیطان جادو کیسے کرتا ہے یا شیطان کو اپنے قابو میں یا خود شیطان کے قابو میں کیسے آتے دوسرے لفظوں میں نمبر ایک قسم کا طریقہ میں دس طریقے ہیں جلدی سے بیان کر دیتے ہیں وقت اتنا ہمارے پاس قسم کا طریقہ اس میں جادوگر جو ہے ایک ویران جگہ پر جنگل میں یا کسی غار میں یا اپنے گھر کے کسی بند اور تاریخ کمرے میں اندھیرے میں بیٹھا رہتا ہے اور اس میں ایک موم بتی یا آگ جلا دیتا ہے اور خاص قسم پلاسم اور الفاظ ہوتے ہیں جس میں جنوں کے نام ہوتے ہیں ان کو پکارا جاتا ہے اے فلاں جن میری مدد فرما اے فلاں جن عجیب غریب نام سے ہوتے شیطانوں کے اور قسم کھاتا رہتا ہے کہ میں تیری ہر فرما برداری کروں گا اسے سے کا طریقہ کہتے ہیں جو تو حکم دے گا میں طرف بردار بننے کے لیے تیار ہوں اور جب وہاں پہ بیٹھتا ہے تو بخور جو ہے یا کچھ خوشبو جو ہے ساتھ لے کے جاتے اس کو استعمال کرتا ہے اور ایسے بخور ہوتے ہیں جن کی بدبو ہوتی ہے خاص لکڑیاں ہوتی ہیں جن کو جلانے جاتے ہیں اسے خوشبو آتی ہیں بخور کہا جاتا ہے اس کی ایک صورت یہ ہے ایک قسم ایسی ہے کہ اس میں بدبو ہوتی ہے عجیب سے سانس بھی گھٹتا ہے یہ وہ استعمال کرتا ہے اور خود ناپاک ہوتا ہے ناپاک ہوتا ہے جنابت کی حالت ہوتی ہے یا یعنی غلازت میں خود رہتا ہے پھر وہ لمبے عرصے تک کچھ دیر تک ایسے کہتا رہتا ہے ایک دن دو دن چار دن اس کا ٹارگیٹ ہوتا ہے چالیس دن اور چالیس دن میں بار بار آئیں گے ان طریقوں میں تو چالیس دنوں کے اندر ہی جو ہے کوئی نہ کوئی شیطان اس کے لیے آ جاتا ہے شیطان چاہتا کیا ہے وہ تو کسی انسان کو چاہتا ہے کہ وہ ایسا راستہ اختیار کرے جو اسے جنت سے دور کر دے شیطان کا وعدہ ہے اس سے اچھا راستہ کیا ملے گا جو کفر شرک و شرک کر رہا ہے تو بعض فوراً چلے جاتے ہیں بعض اسے اور جیسے کہتے ہیں نا کہ سسکا سسکا کے مارنا ہے اسے نا اسی طریقے سے پھر ظاہر ہو جاتا ہے پھر وہ اسے پکارتا رہتا ہے اور قسم کھاتا ہے کہ میں تمہارا ساتھ دوں گا میں تمہاری ہر بات مانوں گا لیکن آپ نے میرے کام کرنے ہیں میں نے جادو کرنا ہے جادو سیکھنا ہے بس وہ پھر دوسرے جو چھوٹے شیطان ہیں وہ اس کو مسلط کر دیتے کہ بس اس کو ان پر مسلط کر جادوگر کو ان پر مسلط کر دیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ تم نے اس شخص کی ماننی ہے جو تمہیں کہتا ہے <clears throat> یہ پہلا قسم دوسری قسم ہے قربانی کا طریقہ اس میں یاد رکھیں جانور دیا جاتا ہے کالے رنگ کا مرغی ہے کالی کالا کالا بکرا ہے کالی گائے ہے کوئی بھی کالے رنگ کا کوئی جانور لیا جاتا ہے اور اسے ذبح کیا جاتا ہے شیطان کے نام پہ اور وہی خاص تاریخ جگہ پر جانا ذبح کرنے کے بعد وہاں پہ پھر دعا کرنا اور اس ذبح کو وسیلہ بنانا کہ میں نے یہ تیرے لیے ذبح کیا ہے اور اس طریقے سے شیطان جو ہے وہ ظاہر ہو جاتا ہے تیسرا طریقہ ہے سجدے کا طریقہ کہ وہ پر بیٹھ جاتا ہے اور سجدہ کرتا ہے اور سجدے میں یہ دعا کرتا ہے کہ فلاں فلاں شیطان میں تمہارے لیے سجدہ کر رہا ہوں میں تمہارے سامنے ایسے ہی زندگی گزاروں گا اپنا سر جھکا کے تیری ہر بات مان کے تو اس پر شیطان مسلط کر دیا جاتا ہے چوتھا طریقہ ہے سفلی طریقہ یہ بدترین طریقہ ہے یعنی طریقہ سارے بدترین ہے شرک سے بڑھ کر کیا گناہ ہوگا یہاں پر ایک وقفہ یہ جان لیں کہ غیر اللہ کو پکارنا غیر اللہ کے لیے بکرا ذبح کرنا اور غیر اللہ کے لیے سجدہ کرنا شرک ہے یہ شیطان بھی جانتے ہیں لیکن بہت سارے انسان اس حقیقت سے غافل ہیں تعجب کی بات ہے بڑی پگڑیوں والے بعض بڑی پگڑیوں والے آج اس حقیقت کو نہ سمجھ سکے کہ غیر اللہ کو پکارنا غیر اللہ کے لیے بکرا ذبح کرنا اور غیر اللہ کے لیے سجدہ کرنا شرک اکبر ہے دراصل سے خارج کرنے عمل ہے بہت سارے لوگ اس سے غافل ہیں لیکن شیطان جانتا ہے اور سمجھتا ہے اس لیے انہی راستوں پر ان راستوں کو مجبور کر دیتا ہے کہ یہی راستے اختیار کیے جائیں شرک کے راستے چوتھا راستہ سفلی راستہ تو اس اس طریقے میں جو پہلے طریقے سارے اختیار کرتا ہے سفلی یعنی بدترین طریقہ ہے نیچے ذلیل ترین طریقہ ہے اس سے نیچے والا اور کچھ نہیں ہو سکتا شرک کے تینوں یا جتنی بھی قسمیں سارے سب پہ عمل کر چکا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید نعوذ باللہ دو نسخے لے کے دونوں پاؤں میں باندھ لیتا ہے دائیں اور بائیں دونوں پاؤں میں جسے کہتے ہیں کالا جادو جادو کی مختلف قسمیں اب یہ چاہتا ہے کہ سب سے بدترین جادو کا علم حاصل کروں اب طریقے بدترین ہونا چاہیے اب شرک کے ساتھ ساتھ ابھی دیکھیں کفر دیکھیں کفر پر کفر تو دونوں پاؤں کے نیچے قرآن باندھ لیتا ہے اور حمام میں چلا جاتا ہے حمام کے اندر گندگی کے اندر میں نے بھائی آج کل ہمارے حمام صاف ہوتے ہیں پیشاب پخانے کی خاص جگہ ہوتی ہے میں اس حمام کی بات کر رہا ہوں جہاں پر پیشاب پخانے سامنے پڑے ہوتے ہیں صفائی صفائی میں نہیں وہاں پر چلا جاتا ہے اور نعوذ باللہ قرآن مجید گندگی سے لت پت ہو جاتا ہے جی پاؤں میں باندھ لیتا نا قرآن مجید نعوذ باللہ جوتے بنا لیتا ہے نعوذ باللہ قرآن مجید کو نعوذ باللہ وہاں پہ جاتا ہے اور وہاں پر خاص تلسم پڑتا ہے خاص الفاظ تلاسم جو ہوتے ہیں گڑ گڑا کے شیطانوں سے مدد طلب کرتا ہے کہ میں وہ علم حاصل کرنا چاہتا ہوں جس سے یعنی جادو کی انتہا ہو پھر اس کے لیے جو شیطان ظاہر ہوگا تو عام نہیں ہوگا وہ پھر سرداروں کا بھی سردار ہوتا ہے جو ایسے کام کر سکتا ہے نعوذ بلّہ پانچواں طریقہ ہے نجاست کا طریقہ گندگی نجاست کا اس طریقے میں اب دیکھیے شیطان بڑے بھی ہوتے چھوٹے بھی ہوتے ہیں ہر انسان کی اپنی طاقت بھی ہوتی ہے بدکاری کی بدکاری کی صورت بھی ہوتی ہے اب جو بڑے ہیں وہ سب سے بڑی صورت یہ بیان کر چکا ہوں میں پھر ایک اس سے کم ایک صورت ہے گندگی اور نجاست کی کا طریقہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ قرآن مجید کو پیشاب اور پخانہ سے لکھ دیا جاتا ہے اس کے لیے کوئی شیطان سے مسلط کر دیتے شیطان جو ہے جس نے اتنا بد عملی کیا کفر کیا ہے تو ایک چھوٹا سا شیطان بھیج دو اس کے لیے وہ یاد رکھے اکثر اوقات زعفران مانگتے رہتے ہیں زعفران پیلے رنگ کا ہوتا ہے اکثر جادوگر کہتے ہیں زعفران لے کے آؤ زعفران خود لے کے بیچ دیتے ہیں اور نروز باللہ پیشاب یا پیخانے سے پیلے رنگ سے وہ نروز باللہ یہ آیت لکھ دیتے ہیں طویز بند کر دیتے ہیں چھٹا طریقہ ہے طریقت التنکیس یہ اس سے کم درجے کا ہے کہ قرآن تنکیس الٹا الٹانے کا طریقہ قرآن مجید کو الٹا پڑھنا قرآن مجید کو الٹا پڑھنا سیدھا نہیں پڑھنا الٹا پڑھنا یہ تنقید اسے کہتے ہیں یعنی صورت فاتحہ پڑھنی ہے وہ والین سے شروع کرنا ہے غیر مغلوب علیہ ہی اس طریقے سے الٹا اور اس کے لیے بھی یعنی اس پہ بہت محنت کرنی پڑتی کیونکہ شیطان گناہ تو کر رہا ہے لیکن اس جیسا تو نہیں جو پہلے کر رہے تھے تو کوئی چھوٹا سا شیطان بھیج دیتے ہیں وقتی طور پہ تاکہ وہ آہستہ آہستہ اس لیول پہ آ جائے بعد میں آٹھواں ساتواں طریقہ ہے بدایت کا طریقہ اگرچہ یہ بھی بدایت ہے لیکن خاص قسم کی بدایت ہے جو ہمارے معاشرے بہت پھیلی ہوئی ہے وہ یہ قرآن مجید کو خاص طریقے سے پڑھنا اور جو بہت زیادہ مشہور ہے قرآن مجید کو مبینوں کے ساتھ پڑھنا مبین مبین قرآن مجید صورت یاسین جو ہے قرآن مجید صورت یاسین کو مبین مبینوں کے ساتھ پڑھنا یعنی یا صورت یعنی یاسین میں سات مرتبہ مبین کا لفظ استعمال ہوا ہے تقریباً تو کیا کرتے ہیں شروع سے پڑھتے پہلے مبین تک رک جاتے ہیں پھر شروع سے پڑھتے دوسرے مبین تک پھر رک جاتے ہیں پھر شروع سے پڑھتے تیسرے مبین تک پھر شروع سے پڑھتے چوتھے مبین تک اس طریقے سے آخر تک سورت یاسین کو پڑھتے رہتے ہیں یہ بدایت کا طریقہ ہے اور اس طریقے سے کوئی نہ کوئی شیطان حاضر ہو جاتا ہے اور کہتے ہیں میں موکل ہوں اور یہ بیچارہ سمجھتے ہیں یہ موکل آ گیا میرے لیے یہ کوئی اچھا جین ہے جو میری مدد کرے گا بدعت میں میرے بھائی کبھی بھی کوئی اچھا را... برائی کے راس میں کوئی اچھا انسان آپ کا آپ کا ساتھ نہیں دے گا اور نہ ہی کوئی اچھے جن آپ کا ساتھ دے گا اور اچھے اور صالح جن سے مدد مانگنا کا حکم جلوس کے آخری حصے میں میں بیان کروں گا ان شاء اللہ آٹھواں طریقہ ہے طریقہ تنجیم تنجیم تنجیم کہتے ہیں نجم سٹار ستارے ستاروں کا طریقہ تاروں کا طریقہ اس میں جادوگر جو ہے وہ ایک ستارے کو متعین کر دیتا ہے اور اسی کو پکار کر کے اس کے لیے سجدہ کرتا رہتا ہے اسی کے لیے بکر ذبح کرتا رہتا ہے اور اسی کے لیے اپنی عبادت اپنی عبادت شروع کر دیتا ہے اس شرک کو دیکھ کے پھر وہ شیطان سے بھی منت تو شیطان اس کے لیے کوئی نہ کوئی مسلط ہو جاتا ہے اس کے لیے حاضر ہو جاتا ہے نامہ طریقہ ہے قرین کا طریقہ یا ہمزاد کا طریقہ کہتے ہیں حمزاد کو اپنے قابو میں لے لو یہ بعض کتابیں لکھی گئی ہیں ہمارے معاشرے میں کتابیں بکتی ہیں یاد رکھیں ایسی کتابیں بیچنے والا خریدنے والا اور طباعت کرنے والا تعلیف کرنا سب برابر کے گناہ میں شامل ہیں اور سب کفر کرا سے اختیار کر رہے ہیں جادو ہے جادو کو تعلیم دینے والا مدد کرنا سب برابر ہے یاد رکھیں ایک مرتبہ میرے ہاتھ میں ایک کتاب لگی اس میں لکھا تھا پاکستان میں ہم ذات پر قابو پانے کا طریقہ میرے بھی ہوتے شیطان ہیں شیطان ہوتے جو آپ قبضے میں یوں لگتا ہے کہ آپ قبضے میں آ گئے وہ آپ کو اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں جو کتاب میرے ہاتھ میں لگی تو اس میں لکھا تھا حمزاد کو اپنے قابو کرنے کا طریقہ یہ چیز اکثر چیزیں میں خود پڑھ چکا ہوں اس لیے میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں آج سے پندرہ سال پہلے تقریباً میڈیکل کے زمانے میں مجھے بھی ایک دفعہ شوق تھا کہ ہاتھ دیکھنے کا اور یہ چیزیں جو ہیں اور اس کی مختلف کتابیں تھیں کو میں نے مطالعہ کیا تھا سبحان اللہ تو الحمدللہ زیادہ گہرا نہیں گیا تھا ابھی راستہ میں تھا اللہ کا شکر ہے کچھ علم آ گیا کہ یہ غلط ہے کیونکہ میڈیکل کے زمانے میں کوئی بتانے والا نہیں تھا کہ کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے بھائی پیمسٹری جو ہے وہ سمجھتے پیمسٹری کیا ہے ایک علم ہے جیسے کہ کوئی عام علم ہے حاصل کریں کیا مشکل ہے اس طریقے سے <clears throat> ستاروں کا علم ہے آسٹرالوجی ہے آپ اس میں دیکھیں کہ جو ستاروں کی دنیا ہے آپ کا کون سا سائن ہے آپ کب پیدا ہوئے ہیں اور اخباروں میں پڑھتے تھے رسالوں میں پڑھتے ہم سمجھتے ہیں یہ چیزیں جو عام چیزیں ٹھیک ہیں میں الحمد للہ تعالیٰ ہدایت دی پھر پتہ چلا یہ کفر کا راستہ ہم کہاں جا رہے تھے تو الحمد اللہ تعالیٰ نے اس مصیبت سے نجات عطا فرمائی الحمد للہ تو اس میں لکھا تھا کہ حمزاد کو قابو کرنے کا طریقہ اب مجھے نہیں پتا حمزاد کیا ہوتا ہے اور اس کو پڑھ کر مجھے اتنی نفرت آئی الحمد شاید یہی وجہ تھی کہ ہمارے جو باقی چیزیں تھیں کیونکہ میں کہانت میں میں بیان کروں گا کہانت کے مختلف دس طریقے کہانت کے دس سے بھی زیادہ ہیں اس میں تاش کے پتے جو ہیں کارٹومینسی کہتے ہیں تاش کے پتوں سے قسمت بتانا وہ میں نے میں نے پڑھا تھا کہ تاش کے پتے آپ نے اپنے ذہن میں کوئی بات رکھنی ہے آپ نے کوئی کام کرنا ہے نہیں کرنا ہے نوز جیسے استخارہ ہوتا ہے تو پھر میں پتہ آپ کے سامنے رکھوں گا اور آپ کو کہوں گا کہ بائیں ہاتھ سے کوئی پتہ نکالو خاص قسم کے پتے اگر آپ نے پتہ نکالا اگر وہ خاص قسم کا پتہ ہے بلیک ہے اور حکم کا پتہ ہے تو اس کا مطلب آپ کا کام نہیں ہونے والا اگر وہ سرخ ہے اور اینٹ کا پتہ ہے تو آپ کا کام ہوگا اس میں برکت ہے نعوذ باللہ یہ کہانا تو سب کفر ہے میرے بھائی یہ اگرچہ اس کے طریقے مختلف ہیں کبھی ہاتھ کو دیکھنے کا طریقہ ہے کبھی تاش کے پتے ہیں مختلف طریقے ہیں سارے یہ بہرحال تو اس میں لکھا تھا کہ حمزات کو پر قابو کرنے کے لیے اندھیرے کمرے میں چلے جاؤ ایک موم بتی جلا لو کپڑے اتار لو الٹے ہو جاؤ اور مومبتی کو دیکھتے رہو بولا میرے بھائی مجھے تعجب ہوا کہ الٹا بھی ہونے مومبتی کو بھی دیکھ رہے کر کیسے کرا مجھے نہیں پتا یعنی سر نیچے ٹانگے اوپر اور مومبتی کو دیکھتے رہنا ہے اور مجھے پتا نہیں کون سے الفاظ سے کیا پڑھنے تھے بلّہ وہ پڑھتے رہنا پڑھتے رہنا ہے اس وقت تک پڑھنا ہے اور آنکھ بند نہیں کرنی آپ نے جب تک کہ جو موم بتی کی جو پیلا رنگ ہے آگ کا وہ سفید آپ کو نظر نہ آ جائے جو ہی سفید نظر آ گئے ہم زیادہ آپ قبضے میں آ گئے خوب آپ خود دیکھیں کہ دماغ کیسے یعنی دماغ پہ کیا اثر ہوتا ہے آپ الٹے ہیں پورے جسم کا بوجھ دماغ پر ہے موم بتی کی طرف دیکھ رہے ہیں گردے میں درد پڑ گیا ہے خاص جس کا وزن بھی سو کلو ہو پورا وزن سر پہ ہے اور دیکھ بھی ایک طرف رہے ہیں آنکھیں بھی کھولنی بند نہیں کرنی اور وہاں پر پنکھا بھی نہیں چلانا یاد رکھیں اندھیرا ہی اندھیرا ہے کوئی آواز بھی رات کی تاریخ رات کے دو تین بجے جب کوئی بھی نہ ہو یہ شیطان کو بلانے کی دعوت یہ تو اور کیا ہے قرین قرین ہے بیان کیا میں نے قرین ہے حمزاد دوسرا نام ہے قرین کے جو انسان کے ساتھ ہے شیطان ہے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے بھائی حمزاد قرین کو کہتے ہیں دوسرے لفظوں میں قرین کا ترجمہ اردو میں کیا کریں گے آپ قرین جو آپ کے ساتھ اس کو دوسرے لفظوں میں حمزاد کیا کہا جاتا ہے جی اچھا اچھا اچھا میں بیان کر چکا ہوں پہلے دسویں نمبر پہ طریقہ جو ہے چلے کا طریقہ یہ چلے کے نام سے مشہور ہے کہ ایک جگہ پہ جانا ہے تاریخ جگہ میں جنگل میں یا کسی غار میں رات کے وقت اور ایک سرکل ڈال دینا ہے گول دائرہ چھری سے اور گول دائرے کے اندر بیٹھا چھری زمین پہ گھونپ دینی ہے اور وہاں پر قرآن مجید کو الٹا پڑنا ہے بدایت طریقے سے سورہ یاسی مبینوں کے ساتھ پڑھنی ہے شیطانوں کو پکارنا ہے اور پڑھتے رہنا ہے اور اس کے ایک سورج ایک کالی مرغی ساتھ لے جاتے وہ بھی ذبح کر دیتے اس دائرے کے اندر جب تک کہ شیطان حاضر نہیں ہو جاتا یہ دس طریقے تھے جس سے شیطانوں کو پکارا جاتا ہے اور اپنے قریب کیا جاتا ہے تاکہ وہ جادو میں مدد کر سکیں جو کہانت کے طریقے ہیں میں کہانت کی جب بات کروں گا انشاءاللہ اس وقت بیان کروں گا کہانت کی بھی تقریباً دس کے قریب طریقے ہیں اور جادو جادوگر جو ہیں اسے جادو نہیں کرتے وہ کہانت بھی کرتے ہیں یعنی کسی کی چوری ہو گئی تو جاتے ہیں ان لوگوں کے بعد ان کو بزرگ سمجھتے ہوئے میری چوری ہو گئی ہے تو وہ خاص عمل کرتے ہیں کیسے عمل کرتے ہیں کہانت کے لیے کہانت مطلب ہے کہ غیب کے چھپی بات کو جاننا اور لوگوں کو بتانا مختلف طریقے ہیں اس کے میں اور دماغ میں اپنی آنکھوں سے دیکھے والا ہے وہ ان شاء اللہ کہانت کی بات ہوگی میں ان شاء اللہ تفصیل سے بیان کروں گا میں ان شاء اللہ جادوگر کی پہچان یہ بہت ضروری ہے جادوگر کی علامات جادوگر کیسے پہچانے اور کیسے پتہ چل لگایا جا سکتا ہے کہ یہ جادوگر ہے جو میرے سامنے بیٹھا جس کے پاس میں گیا ہوں مدد کے لیے علاج کے لیے یا یہ رقیہ شرعیہ کرنے والا کوئی عالم اور شیخ ہے جادوگر کی علامات نمبر ایک یوں ہی آپ جاتے ہیں سب سے پہلے آپ کو آپ کو بتاتے آپ کو آپ کا نام کیا کہاں سے آئے ہیں آپ آپ کا نام کیا ہے اور کہاں سے آئے ہیں اور کس گھر سے ہیں بازو یہ بتاتے کس گھر سے آئے ہیں آپ جانتے بھی نہیں پہلی مرتبہ شخص کو آپ دیکھ رہے ہیں اور اس شخص نے آپ کو بتا دیا ہے کیسے ہوتا ہے قرین سے جو میں نے پہلے قرین کے ذریعے سے ہوتا ہے دوسری نشانی باقی اس نشان یہ بھی بتاتے کہ آپ کی جیب میں کیا ہے تو جو شخص جاتے ہیں آپ کسی شخص کے پاس جائے دیکھیں کیسے پھنساتے ہیں اور کہتے آپ کا نام فلاں ہے آپ فلاں جگہ سے آئے ہیں آپ کے جیب میں دو سو ریال ہے آپ روٹی نہیں کھڑے ہو جائیں گے یہ اس نے کہا یہ بڑا تو یہ تو بڑا کامل پیر ہے یہ تو یہ بھی جانتا ہے کہ میں کیا لے کے میرے اندر کیا ہے یہ تو پھر ضرور میری مدد کر سکتا ہے یہ ضرور اچھا علاج کر سکتا ہے بس ادھر ہی انسان جو ہے آدھے ٹوٹ جاتے ادھر ٹوٹ جاتے ہیں ایک ہی سوال میں ٹوٹ جاتے ہیں دوسری نشانی ماں کا نام پوچھنا آپ جائیں گے بھی آپ کی والدہ کا نام کیا ہے یا جس پر جادو کیا ہے اس کی والدہ کا نام کیا ہے جس کے لیے آپ گئے ہیں تو والدہ کا نام پوچھتا ہے نمبر تین کوئی چیز طلب کرتا ہے مانگتا ہے جس کا تعلق مریض سے ہو کوئی چیز طلب کرتا ہے مانگتا ہے جس کا تعلق مریض سے ہو مریض کا کوئی کپڑا ہے بنیان ہے انڈر ویئر ہے ٹوپی ہے کوئی بھی چیز کپڑا ہے توب ہے مریض کے متعلق کوئی بھی چیز مانگتا ہے طلب کرتا ہے نمبر اس میں ایک فرق یاد رکھیں جو رخ شرعیہ کرتے ہیں بد نظر کے لیے خاص طور پہ وہ ٹوپی یا کپڑا مانگتے ہیں اس شخص کا جس نے جس کی بد نظر لگی ہے جسے بد نظر لگائی ہے یہاں پہ فرق سمجھے ذرا جادوگر کپڑا یا کوئی ایسی چیز مانگتا ہے جس کا تعلق مریض سے ہو جو مریض سے تعلق ہے جو رقع شریاں کرتے ہیں بد نظر کے لیے جیسے میں آگے بیان کروں گا علاج میں وہ مانگتے ہیں کپڑا یا ٹوپی اگر مانگتے بعض ہو کر اس شخص جس کی نظر لگی ہے نظر مارنے والے کی مانگتے ہیں کیونکہ اس کے علاج میں ایک یہ طریقہ ہے کہ اس کی اگر وضو کر دیتا ہے غسل کر کے پانی دیتا ہے تو علاج ہو گیا بد نظر کا اگر نہیں تو اس کی ٹوپی یا اس کے جسم سے جگہ کوئی حصہ بھی پانی میں بھگو دو اس مریض پر ڈال تو مریض ٹھیک ہو جاتا ہے سبحان اللہ کوئی عجیب اثر عجیب علاج کا طریقہ ہے تو اگر کوئی شخص اس شخص سے کوئی چیز مانگتا ہے جس نے بد نظر لگائی ہے تو یہ جادوگر نہیں ہے اگر مریض کے متعلق کوئی چیز مانگتا ہے یہ جادوگر کی نشانی ہے تو فرق سمجھ لیں ذرا نمبر چار تمتمے اور تلاسم پڑھنا تمتما کہتے ہیں کہ زبان دبا کر کوئی بات کرنا جو واضح الفاظوں میں نہ ہو تم تما تم تما کرنا اور تلسم پڑھنا تلسم عجیب غریب الفاظ ہوتے ہیں جو ہمیں ہمارے لیے بے معنی ہوتے ہیں لیکن حقیقت وہ جنو جنوں کے نام ہوتے ہیں جن کو پکارے جاتے ہیں یا عجیب غریب نمبر نمبر پانچ نمبروں کا استعمال کرنا تعویز لکھنا پانچویں نشانی تعویز لکھنا اور اس میں نمبروں کا استعمال کرنا یہ جادوگر کی نشانی ہے نمبر چھ عہود سلم سات عہود سلیمانیہ سات عہود سلیمانیہ کی قسم دینا سات عہود عہد سلیمانی عہد کی جمع عہود ہے عہود سلیمانیہ سات عہود سلیمانیہ ہیں جادوگر معروف ہیں جادوگر کہا حقیقت اس کے اندر شیطانوں کا نام لکھے ہیں ان کی قسمیں دیتے ہیں تاکہ شیطان جو ہے وہ جادو کم کر دیں یا چھوڑ دیں اسے عہد سلیمانی کہتے ہیں نعوذ باللہ دیکھیں کفر دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ علیہ وسلم بری ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی سلمان علیہ وسلم بری ہیں اور یہ کہتے ہیں عہد سلیمانی دیتے ہیں اور عہد سلیمانی کی وجہ سے شیطان جو ہے وہ جادو چھوڑ دیتا ہے اور اپنا وہ اثر ختم کر دیتا ہے اور حقیقت یہ شیطانوں کے نام ہے نمبر سات قرآن مجید کو تمتمے کے ساتھ پڑھنا قرآن مجید کو پڑھنا زبان دبا کے تمتمے کے ساتھ واضح الفاظوں میں نہیں اس میں بعض الفاظ اور شامل کر کے اور پانی میں یا کسی چیز میں پھونکنا پانی میں پھونکنا جائز ہے بشرط کے رقع شرعیہ ہو قرآن مجید کا پڑھنا بھی جائز ہے بشرط کے واضح الفاظوں میں ہو یہ تمتمے کرنا عجیب و غریب الفاظ استعمال کرنا یہ جنوں کے نام ہوتے ہیں جو قرآن یہ پڑھتے ہوئے ان سے مدد مانگی جاتی ہے تاکہ سننے والا کہیے اس نے پڑھا تو قرآن ہے اسے کون سا غلط عمل کیا ہے جب پوچھا جاتا ہے کہ اب مکمل الفاظ سارے قرآن مجید کے تھے تب کہتے ہیں نہیں جی ہم نے تو جو سنا قرآن سنا باقی ہم نے پتہ نہیں کوئی ایسی بات ہے جو ہمیں پتہ نہیں ہوتا اور ہم کہاں بھی جانتے ہیں ہم کون سے قرآن کے حافظ ہم پتہ پورا قرآن پڑھا کہ نہیں پڑھا تو لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے یہ راستہ اختیار کیا جاتا ہے نمبر آٹھ بہت ہی زیادہ دھاگے رسیاں استعمال کرو اوپر گرہ لگانا یہ نشانی جادوگر کی ہاتھ میں دھاگا یا رسی ہے گرہ لگا رہا ہے اور کچھ پڑ رہا ہے یہ جادوگر کی نشانی ہے نمبر نو بہت ہی زیادہ استعمال کرنا بخور کا جو جس کی بو بھیانک ہو یعنی آپ اگر تھوڑے سے سونگ لیں تو آپ بے ہوش ہو جائیں وہ اس میں خوش ہو کے رہتا ہے بدبو دار بخور کا استعمال کرنا اور بخور خاص میں لکڑی ہوتی ہے جس کے جلانے سے جو دھواں نکل اس میں یا خوشبو ہوتی ہے یا بو ہوتی ہے اور عام طور پر بخور جو ہے وہ اچھی خوشبو کے لیے استعمال ہوتا ہے نمبر دس جس جگہ پر وہ بیٹھتا ہے گندگی سے بھری ہوتی ہے صفائی کا کبھی خاص خیال کرتا ہی نہیں یہ اس کی نشانی ہے گندگی پھیلی ہوئی ہے نجاست پھیلی ہوئی اس جگہ پہ بیٹھتا ہے صفائی کا خیال نہیں رکھتا کیونکہ صفائی تو ایمان کا ایمان کی نشانی ہے ایمان ہوگا تو صفائی ہوگی نمبر گیارہ آپ اگر اس کے پاس جاتے ہیں تو کہے گا ٹھہرو وہ خاص خاص بند کمرے میں جانا بار بار یہ لکھیں نمبر گیارہ بند کمروں میں اندھیرے کمروں میں بار بار جانا جادوگر جادوگر کی نشانی بیان کر رہا ہوں نا میں بار بار بند اندھیرے کمرے میں جانا نمبر بارہ کالے رنگ کے جانور ذبح کرنے کے طلب کرنا کالے رنگ کا جانور چاہے کالی بکری ہو کالا بکرا ہو کالا مینڈا ہو یا کالی مرغی ہو کالا مرغا ہو کالے رنگ کا ہونا چاہیے یا خاص رنگ سفید رنگ بعض اوقات کہتے ہیں خاص رنگ کا جانور ذبح کرنا یا طلب کا جانور ذبح کرنے کے لیے یہ نشانی ان کی اور خاص طور پہ یہ لوگ جو یاد رکھیں جو جانور ذبح کر کے طلب کرتے چاہے کسی رنگ کا بھی کوئی نہ ہو یہ جادوگر کی نشانی رخ شرعیہ والے کبھی بھی جانور طلب نہیں کرتے کہ ذبح کر آپ یہ کہتے بھی صدقہ کرو اللہ تعالیٰ کے نام پہ لیکن خود جانور اور فلاں رنگ کا ہو یا میں ذبح کرتا ہوں یا تم ذبح کر کے آؤ یہ طریقہ درست نہیں ہے نمبر تیرہ تیرہویں نشانی اجنبی عورتوں کے ساتھ خلوت کرنا ان کے ساتھ بیٹھنا اور ان کو ہاتھ لگانا بغیر کسی حائل کے بغیر کسی اوڑ کے ہاتھ لگانا پڑھنے کا بھائی آپ سے پڑھائی کرنی ہے تو اس کا ہاتھ پکڑ کے پڑھائی کرنا سینے پہ ہاتھ رکھ کے پڑھائی کرنا سر پہ ہاتھ رکھ کے بغیر کسی اوڑ کے یعنی اندر ہاتھ اپنا اندر رکھ کے تاکہ اثر صحیح طریقے سے ہونا رضب باللہ پڑھائی کرنا یہ طریقے جو ہیں یہ نشانی جادوگر جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے لوگ ہیں وہ عورت کو اگر پڑھتے بھی ہیں تو مکمل حجاب میں چہرے میں نظر نہیں آتا نہ اس کا پاؤں نہ اس کا ہاتھ کا کوئی حصہ نظر آتا ہے نمبر چودہ حجاب شرعی سے منع کرنا یا حکم نہ دینا حجاب شرعی پردے شرعی پردے سے منع کرنا یا عورتوں کو حکم نہ دینا اگر عورت کوئی آئی ہے حجاب والی تو کہتے حجاب اتارو اگر بے پردہ عورت ہے تو اسے یہ نہیں کہے گا تم پردہ کرو یہ نشانی جادوگر کی جو رقع شرعیہ کرتے ہیں اگر عورت بے پردہ گئی ہے سب سے پہلے کہتے ہیں اپنا پردہ درست کر لو اور مکمل پردے میں بیٹھو سب سے پہلے نمبر پندرہ مریض کو اس چیز کا حکم دینا جس کا آپ اصل میں منع فرمایا ہے یار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بنا فرمانی کا حکم دینا مثال کے طور پہ ہد ہد کو ذبح کر کے آؤ ہد ہد ہد ہد کو قتل کرو یا مینڈک قتل کر کے آؤ اب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمائے ہد کو قتل نہیں کیا جاتا اور مینڈک کو قتل نہیں کیا جاتا منع فرمایا ہد ہد اور مینڈک فراگ کو قتل کرنے سے منع فرمایا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جادوگر جو آپ کو کہے کہ ہد ہد لے کے آؤ قتل کر کے یا مینڈک لے کے آؤ مار کے تو یہ جادوگر کی نشانی ہے نمبر سولہ رسی کا استعمال کرنا اور رسی کے رسی کا استعمال کرنا اور رسی کے سائز میں فرق پڑنا رسی آپ کے سامنے رکھے گا آپ دیکھیں گے ایک میٹر کی ہے یا آدھے میٹر کی ہے کچھ پڑھے گا پھر دیکھے گا وہی رسی یا تو لمبی ہو گئی یا اس کا سائز کم ہو گیا یہ جادوگر کی نشانی ہے ایک تو گرا ڈالنا تھا دوسرا طریقہ رسی کا استعمال کرنے کا یا دھاگا رسی ہو یا دھاگا اس طریقے سے کرتے ہیں نمبر سترہ گندگی کا استعمال کرنا پیشاب اور پخانہ کا استعمال کرنا زیادہ کیونکہ وہ اس سے نوید قرآن قرآن لکھتے ہیں اور وہاں پر آپ جا دیں آپ کو ایک تو بخور کی بدبو ہے دوسرا وہ شخص کی بدبو آئے گی اور اس جگہ سے بدبو آئے گی جہاں پر وہ بیٹھا ہے وہ جہاں بیٹھا کثرت سے ان چیزوں کا استعمال کرتا ہے اور پیشاب کی بو تو پھیلی ہوتی ہے وہاں پہ یاد رکھے جیسے کہ کوئی شخص پیشاب کی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے پیشاب قطرے گرتے رہتے ہیں اس سے بھی کم بو آتی جو ان لوگوں سے بو آتی ہے جگہ سے بو آتی ہے نمبر اٹھارہ مریض کو حکم دینا کہ سورج کی دھوپ میں نہیں نکلنا روشنی میں نہیں نکلنا معین مدت تک سورج کی روشنی میں نکلنے سے منع کرنا جانتے ہیں کیوں کیا فائدہ ہوتا ہے اسے آپ کو ہاں بارہ کلاس وہ آپ کو نماز باجما سے منع کر رہا ہے اگر کہتا نماز نہ پڑھو کہیں گے یہ کون سا مردود آ نماز سے منع کرنے والا ہے لیکن جو ہی کہتا ہے کہ آپ نے روشنی کی طرف جانا یہ عمل جو ہے یہ علاج اثر نہیں کرے گا تو آپ نے اندھیرے میں ہی یا گھر کے اندر رہ کے علاج استعمال کرنا ہے چالیس دن تک یا بیس دن تک یا دس دن تک تو یہ دس دن کی نمازیں کہاں گئی آپ کی باجماعت وقت نماز سے ڈیٹ طریقے سے اور عورتوں کو یہ حکم دیتا ہے کہ پانی کو نہیں چھونا بس مردوں کو کہ پانی تیس دن پانی کو چھونا نہیں آپ نے علاج جو ہے نا ٹوٹ جائے گا علاج نہیں ہو سکتا جب پانی کو چھوئیں گے تو نماز کیسے پڑیں گے اور یہ نشانی نمبر انیس ہے کہ پانی کو نہ ہاتھ لگاؤ پانی سے پانی کے استعمال سے منع کرنا نمبر بیس مریض سے نمبر بیس انیس یہ تھا پانی کا نہ استعمال کرنا نمبر بیس مریض کو کچھ پیپر دینا ورکے دینا جس میں کوئی نمبر لکھے ہیں تعویذ دینا اور کہنا کہ اس کو جلاؤ جلانے کا حکم دینا اور خاص جگہ پہ جلاؤ یا ان کو جلا کر اس کا جو دھواں ہے وہ استعمال کرو بخور نمبر اکیس پانی پڑ کے دینا اور یہ کہنا کہ فلاں جگہ پر فلاں کے راستے میں پانی کو گراؤ یا یعنی جس پر جادو اس نے کرنا ہے آپ گئے کسی پہ جادو کرنے کے لیے وہ پانی پڑ دے گا آپ کو یا کوئی مریض ہے اس کا علاج کر تو کہ اس کے راستے میں یہ پانی جو پڑا اس کو پھینکو راستے میں تو راستے میں جو آپ کو کہتے ہیں کسی کے راستے میں پانی پھینکو یاد رکھیں یہ آپ مریض کا علاج نہیں کر رہا یہ کسی اور پہ جادو کرنا چاہتا ہے اور یاد رکھے جادوگر کیا کرتے ہیں جو پاس ایک مرتبہ جاتا ہے اس کو اپنی جال میں پھنسا لیتے ہیں تھوڑا علاج کرتے ہیں ایک مصیبت میں اور ڈال دیتے ہیں دوسری مصیبت لے کے ضرور آئے گا وہ تو پیٹ کیسے پلے گا ان کا دوسری ٹھیک کرتے تیسری میں ڈال دیتے ہیں اور پھر وہ بس وہ وہ شخص جو ہے وہ اسی جال میں پھنس جاتے ہے اور بار بار ادھر جاتا رہتا ہے بس نمبر بائیس یہ خبر دیتا ہے کہ فلان فلاں شخص, فلان شخص نے اس پر جادو کیا ہے یاد رکھیں جو شخص آپ کو یہ خبر دیتا ہے کہ کسی نے جادو کیا ہے پہلی بات تو اسے کہاں سے جانا ہے کہانت ہے دوسری بات یہ قطع رحمی کرنا چاہتا ہے تیسری بات ہے وہ جھوٹ ہو سکتا ہے تاکہ اور بڑی یعنی بدبختی کی بات میں کرتا ہوں یہاں پہ بدبختی کا عالم ہے وہ کہتے ہیں کہ تمہاری ماں نے جادو کیا ہے تمہارے سگا بھائی نے جادو کیا ہے تمہاری ساس نے جادو کیا ہے تمہاری بہو نے جادو کیا ہے اور گھر ٹوٹ جاتے ہیں ہمارے معاشرے میں یہ مصیبت پھیلی ہوئی ہے تو جب صرف رحمی ختم ہو جاتی ہے قطع رحمی ہوتی ہے شیطان کو اور کیا چاہیے گھر توڑنا تو شیطان کا تو مشن ہے <clears throat> یاد رکھے بعض لوگ شروع میں کہتے ہیں جی یہ جائز نہیں ہے میں آپ کو یہ بتا دوں شروع میں جاتے ہیں کس نے جادو کیا ہے نہیں ہم بتاتے نہیں ہیں اس میں قطع رحمی ہوتی ہم بتاتے نہیں جائز نہیں ہے اسے یہ کہو تمہیں کس نے کہا کس نے جادو کیا تم نے کہاں سے جانا ہے یہی کافی کوئی کہتے ہیں میں جان تو کس نے جادو کیا ہے یعنی یہ جاننا کہ جادو کس نے کیا ہے یہ الگ نشانی ہے اور پھر اس کا نام بتانا الگ نشانی یاد رکھیں اور یہی لوگ ہوتے ہیں جو بعد میں کہتے ہیں آہستہ آہستہ دوسرے تیسرے موقع پر میں بتانا تو نہیں تھا میں آپ کو بتا رہا ہوں کون ہے تاکہ آپ اسے احتیاط کریں پھر بتا دیتے تھے کون ہے تو گھر بھی دیکھے لوگوں کے وہ لوگ جاہل بیچارے ہیں وہ بات مان لیتے اور کہتے اب بڑا بزرگ ہے یار اتنا اچھا انسان کے پاس وہ کہ میں پہلے بتاتا نہیں تھا کون ہے اب اس نے مجھے بتایا کون ہے ابھی دیکھنا میں کیسے اس سے بچتا ہوں اگر سگی ماں اور باپ کیوں نہ ہو نوز بلّہ نمبر تیئیس کثرت سے زعفران کا طلب کرنا بھائی زعفران لے کے آؤ زعفران سے لکھنا ہے زعفران ایک پیلے رنگ کی خوشبودار ایک مادہ ہوتا ہے معروف مادہ بہت مہنگا بکتا ہے وہ لے کے آنا زعفران کی طلب کرنا نمبر چوبیس کس لیے طلب کرتے ہیں کہتے ہیں تویز طویز ہم نے طویز لکھنے کے لیے طلب کرتے ہیں اس کو استعمال نہیں کرتے وہ بیچ دیتے ہیں اور طویز لکھتے ہیں اپنے طریقوں سے نمبر چوبیس باتوں باتوں میں آپ سے بات کر رہا ہے اچانک کسی اور سے بات ہوا سے بات کرنا شروع کر رہے ہیں ہوا سے حقیقت شیطانوں سے بات کرتا ہے یا بیٹھے بیٹھے آنکھیں بند کر کے بات کرتا رہے گا تو حقیقت یہ شیطانوں سے ہی بات کرنا یہ نشانی ہے نمبر پچیس اس شخص پر نافرمان اللہ تعالیٰ کے نافرمانیوں کے اثرات واضح نظر آتے ہیں آپ ذرا غور کریں تو پتا چلے گا اگرچہ داڑھی بڑی ہے تو مجھے بھی بڑی ہوں گی ساتھ داڑھی بڑی ہے تو موچے بھی بڑی ہوگی اگر پگڑی ہے تو شروار کے نیچے کپڑا ہوگا کہیں نہ کہیں میں آپ کو نہ نظر آئے گی یا داڑھی منوانے والا ہوگا ایک شخص کا انٹرویو آ رہا تھا کامل بابا اس کی داڑھی نہیں داڑھی ہے نہیں کامل بابا ہے اور اسی لوگ جا رہے ہو تویز دے رہے لوگوں کو کامل بابا ہے ہمارے ملک میں دیکھ بنگالی بابا ہے کامل بابا ہے پتہ کتنی بابے دیواروں پہ لکھی ایڈورٹائزمنٹ دیواروں پہ فون نمبر لکھے ہیں کانٹیکٹ کیجئے اسپیشل ڈسکاؤنٹ ملے گا سبحان اللہ اور لوگ جا رہے دھڑ دھڑ جا رہے کیا خریدنے جا رہے ہیں اللہ قسم ایمان دے کر کفر خرید رہے ہیں لوگ لیکن جہالت ہے پتہ ہی نہیں ہے پچیس نمبر پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کا اس شخص کے اوپر ظاہر ہونا آج کی میں اتنا کافی ہے یہ جو اہم نشانے میں نے بیان کی ہیں کوئی شخص یہ نہ کہے کہ ہم نے کسی کو بتایا نہیں ہے حجت قائم کر دی ہے کوئی شخص جو جادوگر کے پاس جاتے یہ نہ کہ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ جادوگر کون ہے اور کون نہیں ہے ہم پہچانتے نہیں تھے جادوگر کون ہے ہم تو علاج کے لیے گئے تھے اور ہم اس لیے گئے ہیں علاج کے لیے یاد رکھیں موت آئے گی اور سب مر جائیں گے مرنا ہے مر جاؤ کیونکہ موت حق ہے آج نہیں تو کل ضرور مرو گے مرنا ہے مر جاؤ لیکن جادوگر کے پاس کبھی نہ جاؤ واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین حسن وسلم محمد وعلى صاحب اس کی جگہ کپڑا ناپتے ہیں کوئی چیز ہو رسی ہو کپڑا ہو یا تو میں نے ہنٹ دے دیا ہے اب سمجھو سمجھے گا کہ ناپ ناپ رہو کم زیادہ ہونا اب ترقی ہو گیا نا تو ترقی کے ساتھ ترقی بھی تو کرنی ہے نا ابھی تو استخارہ کی بات آ گئی جو ٹی وی پہ کمپیوٹر پہ بیٹھ کے استخارہ ہوتا ہے وہ کیا وہ کہانت نہیں تو وہ کیا ہے وہ بھی انشاءاللہ بات ہوگی استخارہ کے پروگرام جو ہوتا ہے کیو ٹی وی پہ اس کا کیا حکم ہے یہ جو میں نے پیچھے درس میں کہا تھا شاید آپ نہیں آئے یہ جو میں بیان کر رہا ہوں یہ علماء کے اقوال ہیں نمبر ایک جس کی دلیل قرآن سننے سے موجود ہے نمبر دو وہ جادوگر جنہوں نے توبہ کی ہے ان سے اور بعض میں اپنے آنکھوں دیکھے حالات میں بیان کر رہا ہوں اور بعض جادوگر یعنی ایک جادوگر ہے اس کا نام حامد آدم ہے سودان کا ہے اور جہاں تک افریقہ کے جادوگر جو ہے وہ سب سے بدترین جادوگر ہے دنیا کے کالا جادو وہیں سے یعنی آج کل پہلے تو عراق میں مشہور تھا بابل میں آج کل سودان میں مشہور ہے نائجیریا میں مشہور ہے اس شخص نے توبہ کی ہے واللہ اس کی آپ باتیں سنیں نا روکنے کھڑے ہو جاتے ہیں پہلے میں نے سوچا کہ اسی شخص کی میں بات بیان کروں بس لیکن میں نے دیکھا کہ یہ موضوع بہت ضروری ہے بنیادی باتیں ہوں اس کی توبہ میں بات بات میں بیان کروں گا اتنی حقیقتیں ہیں واللہ روکنے کھڑے ہو جاتے ہیں اب وہ شخص اب میں ڈاکٹر میں جاتا ہوں ڈاکٹر کیا ہے میں جب بیان کرتا ہوں کہ مریض کا علاج ملیریا کے علاج میں ملیریا کی یہ دوائی ہے آپ شک آپ کو شک پیدا ہوگا کبھی دوائی دیں گے نہیں دیں گے آپ دیں گے ایک جادوگر کہتا ہے کہ میں جادوگر تھا میں یہ کرتا تھا اور اس نے ایسی باتیں بیان کی مطلب یہ شرم آتی بیان کرتے ہوئے یہاں پہ اللہ قسم میں کھا رہا اور وہ رو کے کہتا ہے کہ اللہ کے شکر ہے مجھے اللہ تعالیٰ اس دلدل سے نکالا ہے اور کتنے سے نقصان ہوا ہے یا دوسرے جادوگر تھے اس سے پہلے یمن کا جادوگر اس نے توبہ کی ہے اس کے بچوں کو شیطان نے قتل کر دیا ہے اس کے بچوں کے بچے کے آنکھیں نکلے اس کے سامنے اس نے توبہ کی ہے واپس نہیں آیا وہ بہرحال تو جب ان کی بات ہوگی تو انشاءاللہ بات کروں گا میں صبح نقلوں بھی ہم بھی کشد اللہ شروع ہوتے